الحمد اندر جائے گا گرست ہمارے پورے دین کا مدار ہے اور پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ ہے قرآن نے شروع ہی کیا اسلام نے ذلك لال قیل کتاب ادارے کی فضل نے مستقبل الجین جس نمانہ بلایا اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نہیں تھا جو ایمان بھی غیب تھا وہ پہاڑوں سے زیادہ بڑھ گیا تو پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے ٹل سکتا ہے ان کے ایمان نے تو پارتیاں ہمارے چھ نمبروں میں بھی سب سے پہلا نمبر ایمان ہی تھا یہ جو کچھ آپ نے جس جس طرح کی خدمت کی اور اتنا ہی جتنے بھی عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کی بات پر خدا رسی کی بات پر شریعت سنت کی بات پر اس سب کا گہرا جیسے اس وقت بیٹھے ہیں اس کے پیچھے ریٹ میں سارا نظام ہے میں بول رہا ہوں تمہارے پیچھے بھی ریٹ کا نظام اس پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ اس میں خاص قسم کی حدیثوں میں پھیلاوٹ کا لوگ بھی آتا ہے مٹھاس ہے بشاشت ہے آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے آدمی کا شوق ہوتا ہے آدمی کے اندر ہوتی ہے یہ جو سیاست سیف کی کتابیں ہیں بخاری مقصد اس میں ایک کتاب ہے ابو داؤد یہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر چار باتوں کا آدمی اہتمام کرے پابندی آگے کا سارا اس کے لیے آسان اور بلکہ انتہائی لذیذ اور مزیدار ہونا ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے صرف اللہ کو راضی کرنا اس لیے ہمارے حاضر جی رحمتہ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ آدمی صبح کو ایک مرتبہ یہ نیت کر لے کہ اللہ پاک آج جس گھر میں جو کوئی خیر کا کام آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کروں گا نیت کرتا ہوں صرف آپ کو راضی کروں ہم مختلف کاموں کو کرے گا آدمی کسی کو راستہ بتا دیا کسی کو کھانے کے دیا کسی کو لکھا دیا تو بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کو تو یہ عمل ہے تو وہاں اللہ کی رضا کا فیصلہ ہوگا جو سب سے بڑی دولت ہے وہ رضوان من اللہ ہے ایک تو ہے نیت کہ ہم تو انسان ہیں بشر ہیں پر اس کے کہیں ہمارے ساتھ اب یہ ایک وقت اجتماع تھا خدمتیں ہوئی سب کچھ ہوا اس کے بعد یہ سارا اٹھ جائے گا کہ اگلے سال زندہ ہوگا تو ساری زندگی میں آدمی ایک نیت اللہ کو راضی کرنے کی اور ایک حلال حرام کی کمی حلال ہی کو اختیار کرے حرام سے بچے ایک صحابی نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں سب سے زیادہ عبادت گاہ عبادت گزار ہو جاؤں خدویہ کنسل نے فرمایا اس کا پھر محرم کا کن کا آباد نہ ہے چیزوں سے بچ جاؤ کہ تم سے بڑا کوئی آدمی نہیں شیطان کی تو دشمن ہے بچہ بھی دشمن ہے شیطان کا ملک کی طرف چلنے آدمی نہ چلے اس کی کوشش پھر یعنی عمل کرے تو عمل پورا نہ ہو صحیح نہ ہو صحیح بھی ہو پورا بھی ہو تو وہ قبول نہ ہو سارے اس کے وہ ہیں اس کے لیے پہلے یہ معلوم کرنا زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں جہاں بھی ہم رہتے ہیں اس وقت میں یہ خدمت کے سارے شعبے آگے کھانا کھمانا گھوم جب سب کچھ حلال کیا ہے حرام کیا ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے اور کتابوں میں مسئلہ بھی لکھا نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے نفع کے مقابلے میں میں اس کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں ایک لڑکے کو اس کے باپ نے دو لاکھ روپے دیے جاؤ بیٹا دھندا کرو باپ کی تمنا تو یہ ہے کہ یہ دو کے پانچ بنا کے لائے گا کیا بنا کے لا گا وہ اسی کے لیے اس کو کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اپنا دھندا کرنے لگے ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو ماں باپ تو تو یہی ہوتا سال بھر کے بعد پوچھا کہ بھائی کیا ہوا اب وہ اس تین پارٹیوں کو بھی دینا ہے اور اپنے پاس کچھ کھاتے میں ہے شوق رہتے لیٹیں دو کے چار بنا لیے تم تو کہہ رہے کہ اور دوسروں کو دینے ہیں جو پونجی تھی وہ بھی گئی ہماری پونجی اصل میں عام طور پر دنیا والوں کے دلوں میں اور عام لوگوں کے دلوں میں پونجی کا مطلب پیش ہے یہ تو پونجی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے کوئی مچھر کے پر کو کہہ سکتا ہے میں بہت مالدار ہوں دس لاکھ مچھروں کے پر اس کے پاس ہوں تو پوری کائنات تو مچھر کا پر نہیں کہا ہے اسی لیے ہمارا ہمارا فکر بدلے ہماری سوچ بدلے دنیا جس کو بول رہی ہے ہم ہم وہ نہ بول رہے ہیں یہ تو مستقل اس کی محنت ہو رہی ہے کہ تم وہ بولو جو ہم بلوائے تم وہ کرو جو ہم کروائیں تم ایسے کماؤ جیسے ہم وہاں خرچ کرو جہاں ہم کہیں سارا گمراہی ہی کیا راستہ ہے اللہ کو بھول دو جی؟ اب یہ سارے ساتھی جنہوں نے خدمت کی کتنے سالوں سے تبدیل میں لگے بھارت میں کوئی دس سال سے کوئی پانچ سال سے کوئی پچیس سال سے کم گئے کوئی دو سال سے کوئی نیا نیا اس وقت سے لے کے اب تک جو محنت ہوئی چھ نمبروں کی گشتوں کی تعلیم کی نماز تو اس سے جذبہ بنا دینداری کا اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے تعلقات سارے کام جو ہیں وہ تعلقات پر ہوتے ہیں دکاندار کے گاہک کے بھی آفیسر کے اور اس کے ملازم کے بھی کارخانوں کے اور مزدوروں کے بھی حکومتوں کے بھی رشتے داریوں میں لڑکی کے لین دین کے بھی سارے تعلقات کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یہ جتنے تعلقات ہیں وہ سب مخلوقات ہیں اور کون سا مجھے کل پرسوں ہمارا ایک ساتھی بہت پرانا بہت ہی بےچارا یعنی ہر لائن کی والی مشکلات میں بھی مردوں میں بھی اس نے سنا ایسا پارٹنر کے سگے بھائی سے زیادہ اس کو چاہتا اس نے دھوکہ دے تو یہ دنیا کے جتنے تعلقات اسی لیے کہتے ہماری اس محنت میں تو جس کا کام ہے اس سے ہمارا تعلق بنے چھوٹے سے چھوٹا نوکر بھی چھوٹی کہ بڑے صاحب سے جو باس ہے جو افسر ہے اس سے تعلق جائے یعنی تو ہمارا تو کام اللہ کا ہے کہ اس ساری خدمت سے اس ساری محنت سے ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہوگا لكن تعلقات هي تشارك أمتين بين هنا تعلق وجاوك مرة نعم لهم يتن بسيلي هذا سعد ابن مؤسسية بسيلي سعد ابن نعم انت سعدت انت والد انتقال هنا لگا اور اپنے بیٹا سے کہا کبھی کوئی پریشانی ہو تو میرے مولا سے کہہ جائیں وہ کتنے لگے آپ کے مولا میرا مولا اور تیرا مولا اللہ اتنا تعلق تھا اتنا تعلق تھا کہ میرا نام لوگ میرے واسطے سے کہو گے کہ اے سعد کے معاملہ اللہ تیری پریشانی دور کر دے تو اصل ہے اللہ کا تعلق نیت میں افلاح اور کیونکہ شیطان بہت پیچھے پڑا ہوا ہے بڑے بڑے کاموں کو مجھے آپ جانتے ہو حدیث میں بار بار سنتے ہو شہید سخی اور عالم تینوں سے پہلے جہنم ہی جائے گا شہادت کتنا آدمی کو سب سے زیادہ پیاری اپنی جان ہے علم کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ کی صفت ہے عالم وہ تو علم تو اللہ کا ہے اور سخی جو مال خرچ کرتا ہے اس آدمی اپنی محنت سے کمایا ہو لیکن نیت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ سارا بھی گیا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اس لیے بزرگوں نے کہا بار بار بار بار اپنی نیت کو ٹرکوڑتے رہنا چاہیے پر یہ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرما تھے کہ آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے بیٹھے ہیں ہوں کسی نے پانی مانگا کسی کو پانی دے دیا کرتے رہتے صبح شام کو کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک سوال ہے کیوں گھر سے باہر جا رہے ہو کیوں گھر میں آئے کیوں آفس جا رہے ہو دکان جا رہے ہو خیمہ لگا رہے ہو صفائی کر رہے ہو کھانا پکا رہے ہیں یہ جو خدمتیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بہت قبول کرنا ہے تو ہر عمل کے پیچھے سوال ہے کیوں فرماتے تھے اگر کیوں کے جواب میں اللہ ہے تو اخلاص ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو پھر وہ اخلاص نہیں ہے اور عمل کی جو جان ہے وہ اخلاص ہے جان نہ رہے تو یہ جان کو کیا کہتے ہیں یہ جان جائیں کیا کہتے مردہ ہے نی یعنی جب نماز بھی مردہ ہے روزہ بھی مردہ ہے تعلیم بھی گشت بھی چلا بھی خدمتیں بھی سب مردہ ہے اس لیے بار بار بار بار اپنی کا تو پڑھنا چاہیے کیوں اللہ پر چتر کہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے دوسری چیز وہ حلال و حرام کی تمیز آدمی کو معلوم ہوگا تو حلال حرام میں تمیز کرے گا ہر لائن کی پوری شریعت واضح ہے قدم قدم پر اس کو سیکھنا پڑتا ہے اسی کا نام علم ہے تیسری چیز ہم بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یقین احدکم ہم کہتے ہیں ایمان ایمان ایمان ایمان کہ ایمان کامل ہی نہیں ہوتا ایمان آدمی کا بنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ہر آدمی اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے امن چین سکون علم اس کے بیٹے بیٹیاں اچھے اس ان کو رشتے ملے اچھے کام پر لگے یعنی ہر اعتبار سے حج ہوتی ہے کہ یہ جب تک ہم دوسروں کے لیے نہیں چاہیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں بنے محنت ساری ایمان بنانی ہے اور عجیب بات ہے ایک مرتبہ میں میری مسجد میں تھا وہاں سے لوگ بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں میں نے کہا کہ وہ تم دھندا کرنا میرے سے سیکھو کون سا کون سے کارخانے جو ہے میں تم کو دھندا بتاؤں بغیر سے دھندا سنو تو صحیح اچھا یہ بتاؤ تم کو کیا چاہیے جو چاہیے بنگلے نے کوٹیاں کارخانے میں یہ نہ وہ نہ انگلینڈ نے امریکہ نے اور ایمان اور اخلاق اور نماز اور اچھی سفار دین اور دنیا جتنی تمہیں چاہیے وہ سب تم میرے لیے مانگو تو حدیث میں آتا ہے فرشتہ یوں کہتا اللہ تیرا بھی اچھا کر دے پھر تم دوسروں کے لیے مانگو گے تو اللہ تمہارا نہیں کرے مگر پسند کرنا ہے کہیں یہ پسند ہی نہیں کہیں اس لیے کہتے ہیں مغلجن کے پاس ان ہم پوچھو سمجھو ایک نیت ایک حلال حرام کی تمیز تیسری چیز جو اپنے لیے وہ دوسروں کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں سب سے آخری آیت امام پڑھتا ہے فتی پڑھتا ہے ان اللہ یا امر بل عدل والے عدل آگے کہ کیا مانا انصاف ترازو جو ہوتی ہے برابر ذرا بھی ایک اونچے نیچے ہوا تو بالکل برابر شراب ہو انصاف کہ جو کچھ اپنے لیے چاہو وہ سب کے لیے چاہو انصاف کا حکم ہے اللہ کی طرف اور چوتھی چیز بتلائی کہ مسلم اسلام مرضی سرپ ہو آدمی کے دین کی اچھائی ہے کہ وہ لایا اور بیکار چیزوں سے وہ عمل کی ہو بات کی ہو چیزوں کی ہو جس بھی جس میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ لایا نہیں بچے بچے تو اس کا اسلام کرتا یہ جو آپ حضرات نے خدمتیں کی ہے اور جس اللہ پاک نے اور وہ اللہ نے کرائی خود حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہمارا میں رمائی تھا پیارے نبی وہ جو مٹھی ڈالی تھی نا جو سب کی آنکھوں میں دھول پڑی اور ہاتھ پاس بھی چلا ہاتھ نہ ڈالی تھی ہمارا مئیرا تھا والا سم اللہ رما وہ تو اللہ نے ڈالی یہ جتنا کیا ہے ہمارے بس کا نہیں وہ اس کی توفیق تھی اور اس کی مدد تھی جو اس نے کرائی اب اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا تھا اس اتنے تو جیسے سردی ہو رہی ہے چار پانچ دن سے اور ہے سب اپنے اپنے گھر میں تو ہر آدمی چاہے جھگی میں رہتا ہو وہ اپنے گھر کا ہے اب یہ سارا جتنے تھکے پچے جو کچھ ہوا اس سب کے پیچھے اصل ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جانا حضرت شیخ صاحب رفیت اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مزید رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی جو تحریر اٹھائی تھی اور اس کے لیے جتنی جیلیں جتنے بجلی کے کرنٹ اور پھر یہاں ہندوستان کی جیلوں کے بعد ان کو یورپ میں لے گئے تھے اور اس مالٹا میں رکھا تھا جس مالٹا میں برف ہی برف حضرت مدنی نبر اللہ مرکز اپنے دین کی بجو کے لیے ساری رات لوٹے میں پانی لے کر بجلی کے بلب کے نیچے جو کھڑے ہوتے تھے اب اس کی گرمی کسی نے میں کیسے پانی آتا ہے سے امید کرا دی بہت خوشی اور حضرت ان حالات میں سارے فکر پالا چوٹ کے ہیں کہ مچھا شہر خدمت پالے تو پھر اتنی دیر میں کیوں آئے دس بجے چھٹی ہوتی ہے بعد جاتے ہیں میں حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا تو حضرت اللہ علیہ اور دوسرے ساتھی حضرت بہت خوش بہت مٹھائیاں بانٹنے بات نبوت لوگ کے بعد سب سے اونچا درجہ شہادت کا ہے ہمارے حضرت کی یہ ساری محنتیں یہ ساری سزائیں اس کے بعد ان کو شہادت اور حضرت خود بہت رو رہے تھے تھوڑے دنوں کے بعد پھر میں آرڈر کینسل ہو گیا دیوبند تشریف لے آئے اب کس کی ہمت پڑے چاہے جب پوچھا آپ روئے کو بات رہے تھے ہمت کسی نے پوچھ لیا یعنی بات پوچھے تو ہیلتھ نے فرمایا کہ بھائی پہلے دن سے لے کے مالٹا کی جیل تک کیسے بجلی کے کرنٹ کیسے کوڑے کیسی کوٹری کیسی بھوک اور اتنی سزائیں دوسری طرح گھر والے چاہنے والے حضرت پر کیا گزر رہی ہے حضرت پر کیا بیت رہی ہے رونا اس لیے تھا اس لیے کہ جب حضرت کو انتقال ہوا اور نہلانے کے لیے پتے پر لٹایا تو جسم میں کئی جگہوں پر گوشت آئی ذرا یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد اگر اللہ بات یوں کہہ دیتے کہ محمود قبول نہیں ہے ہمارے یہاں تو دنیا بھی یہ نہ کرتی تو یہ مجمع جس کی خدمتیں کی ہے اور جس جس لائن کی ہے میں نے کہا نا کہ ہمارے تو دین کی دنیا بھی غیب پر ہے اسی پر فیصلے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے بعض بار چنا ہوگا ایک خواہشہ عورت نے خارش کی کتا جس کو جس کا گزرنا جینا ہے اس کو بہ رہا ہے خون بہ رہا ہے سڑا ہوا کتا اس کو پانی پلایا جانور جس کی رال نہ پاتا جہاں ہو وہاں فرشتہ نہیں آ سکتا اور عورت فاہشہ اس نے کتے کو پانی پلایا اللہ کو پسند آ گیا میری نفلوں پر ترس کھایا جنگل دوسری عورت آبیدہ زاہدہ راتوں کو رونے دھونے والی بہت لیکن بلی کو مارا بھوکا پیاسا جہنم میں یہ بہت نازک چیز ہے بہت بڑی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے اس لیے سب سے زیادہ فکر یہ جو کرایا وہ اللہ نے کرایا اللہ کی توقی سے ہوا ماں صاحب حسنت زمین اللہ جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی توقی سے ہوئی ہے اللہ کے کرانے سے کری ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر اس میں جو کمی ہے وہ ہماری طرف سے ہم آشاب کا منسلیہ تین سمند کی جو برائی کی ہے وہ تو نے کی ہے پوری خدمتوں میں جس لائن کی جو کمی رہ گئی وہ ہماری طرف اس پر استفاد جو اللہ کی توفیق سے ہوئی ہو اس پر اللہ کا شکر یہ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں پھر وہ خدمت کو اس خدمت کو سوچو کہ جب کے تشریف لائے تو پھر کا واقعہ تو چھ آدمی جو مینا میں ملے تھے اور سارا آپ مدینے آنے کی بات کہہ رہی تھی کہا ہم اپنے یہاں ٹھکانا دیں گے اور اپنی جانوں پر جو کچھ ہوگا جھیل لیں گے آپ تک کسی کو نہیں بہت دی اب مسئلہ آیا آپ کا قیام کس کے گھر ہو ہر ایک چاہتا تھا جیسے ہمارے اجتماع کا مشورہ ہوا تھا نا یہ اجتماع کہاں ہو جائے گا تو خالی کولانا والوں نے نہیں کہا تھا بہت سارے ساتھیوں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں اللہ نے تو ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا تھا یہ جہاں بیٹھ جائے میں اس کا مہمان جو یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دروازے پر وہ بیٹھ گئی تو دائیں بائیں والے صحابہ اس کو پہنچے اللہ کی بندی ذرا سی جا میرا کام ہو جائے گا ذرا سی میرا کام خدمت کی خدمت کی اور اس وقت پہلے بڑے بڑے بنگلے نے مکانات میں نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا تھا اوپر وہ ان ان کا گھر والے رات کو گڑا پیتا کیا ہوا پانی کیا وہ چھت پکی پکی نہیں کھجور کے کرنے وہ پتے وغیرہ کہیں پانی حضور پر نہ گرے اور آپ کو تکلیف نہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جتنے کپڑے سب سے کتنی بڑی میزبانی کی لیکن پھر جب جماعت بنی جب تشکیل ہوئی تو لوگوں نے بوڑھے بھی تھے بانوے سال کی عمر تھی بیمار تھے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تسلی کی کہ بیمار کے لیے معذوری ہے ایسی حالت میں یوں ہے یوں ہے اگر آپ لیکن اس میں دنیا کی ترکی ہے وہاں کی جماعت بن گئی تھی تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے میں بیمار بھی ہوں بڑی عمر کا بھی ہوں بھی ہے قرآن بھی کہتا ہے لیکن قرآن کی یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دی امت ان بڑا ہلو ہلکے ہو یا بھاری بیمار ہو یا تندرست اللہ کے راستے میں یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں روانہ ہو گئے ساتھیوں سے راستے میں طبیعت اور خراب ہوئی تو ساتھیوں سے کہا کہ جہاں مروں وہاں دفن مت کر دیں گے جہاں کے جس وقت کی جماعت بنی ہے جہاں جانا ہے وہاں استن دنیا کی دیوار میں ابھی ترکی نے ایک بہت بڑا کام کیا چھ سو دس سال پرانی مسجد اس نام سے اس کے لیے کتنی مشینیں کیا کیا اس مسجد کا کوئی تنتر دائیں بائیں نہ ہونے پائے کوئی ٹھیکرا ایسی مشینیں لائے کہ نیچے کے پلروں کے ساتھ اور بنیادوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر کے اس میں تو وہاں حکومت کا کوئی وہ سڑکیں بن رہی تھی کیا بن رہا تھا ابھی کی بات ہے پچھلے ہفتے میں چھ سو دس سال پرانی اس کو اٹھا کر کے ہم گئے تو میں نے کہہ رہا تھا کہ حضرت ہماری ونسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے میزبانی بھی کی تھی اور پھر یعنی نصرت بھی کی ہمارا پورا کام ان دو صفتوں کے ساتھ ہے نصرت اور ہجرت اس لیے خدمت کرنے والے ہیں پہلی بات تو یہ کہ مستقل اس پر سلا کے فکر بھی پڑے اللہ تیرا کرم کے تمہیں شام لیا پھر فصل سے ہوا اسے قبول کریں جتنی کمی کوتا ہی جس لائن کی ہوئی ہمارے معاف کریں اور اس پر نمازیں پڑھ کے دعا مانگ کے اس کے لیے اب جماعتوں میں جانا اس لیے کہ ہمارا یہ سارا یہ بیانات یہ تشکیلیں یہ حلقے یہ الگ الگ باتیں اصل اجتماع کی کامیابی زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہمارا اس لیے جیوں جی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہوں گے بہت سارے ساتھی ماشاء اللہ جماعتوں میں جانے والے بھی ہوں گے لیکن جو نہیں ہے وہ اب اس کی اس کو مکمل اس طرح کریں نصرت کی ہے اب ہجرت کے لیے کون کون تیار ہے وہ بتائے ابھی آپ کو یہ سارا سامان بھی سمیٹنا ہے صفائی بھی کرنی ہے لوگوں سے جو چیزیں دی ہے وہ بھی واپس کرنی ہے بہت سارے ابھی کام ہوں گے لیکن دو دن بعد پانچ دن بعد جیسے اپنی مسجد میں جا کر کے بھائی نہیں ذرا میرا چل رہا ہے میرے مسلم ایسے بتلا دو کون کون ہے جلدی اللہ بہت قبول کھڑے رہیے اور کون ہے انشاءاللہ مکمل ہوگا کام نصرت اور ہجرت ہے دو پہیوں پر گاڑی چلتی ہے دو پروں پر پرندہ اڑتا ہے ہمارے اس کام کے دو پر نصرت اور ہجرت